حضرت سعلبہ بن زہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تبرستان میں جہاد کر رہے تھے انہوں نے کہا تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پھر حضرت حضیفہ اٹھے اور لوگوں کی دو صفے بنائیں ایک صف اپنے پیچھے اور دوسری صف دشمن کے مقابل اپنے پیچھے والی صف کو آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھر یہ ان کی جگہ چلے گئے اور وہ آپ کے پیچھے آ گئے آپ نے ان کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھر انہوں نے دوسری رکعت نہیں پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکتیس